بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے لاسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ریئل سے پروٹیکٹڈ موڈ میں کیسے شفٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ آپ کو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل میموری کے اندر مینٹین کرنا پڑتا ہے انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل مینٹین کرنا پڑتا ہے گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر ایک نالا انٹری ایک ویلڈ ڈیٹا سیگمنٹ انٹری اور ایک ویلڈ کوڈ سیگمنٹ انٹری ہونی چاہیے پھر آپ انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر والی تھرٹی ٹو انٹریز ہونی چاہیے اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ جو انٹراپ ویکٹر ٹیبل ہے اس کے اندر جو فرسٹ ٹوینٹی انٹریز پڑی ہوئی ہیں ان کو ایبسلیوٹریس میں کنورٹ کیا اور انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر انٹراپ ڈسکرپٹرز بنا کے ہم نے پلیس کر دیا پھر سیکنڈلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو انٹراپ ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کا ایڈریس ہمیں انٹراپ ٹیبل رجسٹر کے اندر لوڈ کرنا پڑا اور جو گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل ہے اس کا ایڈریس ہمیں گلوبل ڈسکرپٹر ٹیبل رجسٹر کے اندر پلیس کرنا پڑا جس کے لیے instruction L I D T load interrupt descriptor table اور L G D T load global descriptor table use کی جاتی ہیں جب سارا کچھ انیشلائز ہو گیا تب سی آر زیرو یعنی کہ کنٹرول رجسٹر زیرو کے ای ای بیٹ یعنی کہ لیسٹ سگنیفیکنٹ بیٹ کو سیٹ کر کے آپ پروٹیکٹڈ موڈ میں شفٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد پری فیچ کیو کو فلش کرنا ہے اس کے لیے ایک نیئر جمپ پرفارم کی جاتی ہے اور سلیکٹرز کے اندر انیشل ویلیوز لوڈ کی جا سکتی ہیں اس کے بعد جو بھی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اس کے اندر جو ایڈریس ٹرانسلیشن ہوگی وہ یوزنگ پروٹیکٹڈ موڈ ایڈریسنگ ہوگی پھر ہم نے وائرسز کے اوپر کچھ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی ہم نے دیکھا وائرس کس قسم کا پروگرام ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سسٹم کے ریسورسز کے اندر امبیڈ کر سکتا ہے اور مور اوور اپنے آپ کو پراپوگیٹ کر سکتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ویریس اس کی اسٹیٹس ہیں ڈارمنٹ اسٹیٹ جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا ایکٹیویشن اسٹیٹ جب وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے کوئی انوانٹیڈ ٹاسک پرفارم کرتا ہے اور لاسٹ اس کی انفیکشن اسٹیٹ جب وہ کسی دوسری ڈسک کو عام طور پہ انفیکٹ کرتا ہے ہم اسی پوائنٹ سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کے وائرسز ہوتے ہیں کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جو ڈسک کے اوپر کسی فائل کے اوپر ریزائڈ کرتے ہیں جو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں اور ریزائڈ کرتے ہیں ہم ان کی ٹائپس ڈسکس کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹائپ وائرسز کی پارٹیشن ٹیبل وائرسز ہیں پارٹیشن ٹیبل وائرسز اپنے آپ کو پارٹیشن ٹیبل کے اندر امبیڈ کرتے ہیں پارٹیشن ٹیبل آپ کو یاد ہوگا ہم نے فائل سسٹم کے اندر دیکھا تھا کہ جو فرسٹ فزیکل بلاک ہوتا ہے اس کو پارٹیشن ٹیبل کہا جاتا ہے اور فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر سرٹن کوڈ ہوتی ہے اور سرٹن ڈیٹا ہوتا ہے جو کوڈ پارٹ ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہوتا ہے اور بوٹنگ پروسیس کے دوران ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وائرس اپنے آپ کو اس کوڈ پارٹ کے اندر امبیڈ کر لیتا اسی طرح سے بوٹ سیکٹر بوٹ سیکٹر کو بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جس کے اندر جو ڈیٹا والیوم کو کسی ایک پارٹیشن کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جس کو کہ ہم بایوس پیرامیٹر بلاک کہتے ہیں اس ڈیٹا پارٹ کو چھوڑ کے کچھ کوڈ بھی پڑی ہوتی ہے وہ کوڈ یہی کام کرتی ہے کہ ایکٹیو جو بھی آپریٹنگ سسٹم ہے اس آپریٹنگ سسٹم کو آگے لوڈ کرنے کے لیے وہ کوڈ یوز ہوتی ہے اس کوڈ کے اندر وائرس اپنی کوڈ کو بھی امبیڈ کر سکتا ہے اور تھرڈلی فائل وائرسز ہیں جو کہ سب سے کامنلی آکرنگ وائرسز ہیں فائل وائرس کسی بھی فائل کے اندر نہیں بلکہ صرف ایسی فائلس کے اندر جو کہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں چاہے وہ کام فائل ہو چاہے ایگزی فائل ہو چاہے وہ ڈاک فائل ہو کیونکہ ڈاک فائل کے اندر بھی سرٹن میکروز ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ایسی فائل جو اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے اس کے اندر وائرس اپنے آپ کو امبیڈ کر سکتا ہے کوئی ایسی فائل جو اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی جیسے آپ کوئی ٹیکسٹ فائل لے لیں پلین ٹیکسٹ فائل اس کے اندر وائرس نہیں آ سکتا یا ڈیٹا کی کوئی بھی فارم لے لیں جس کے اندر پیورلی ڈیٹا ہے اور کسی قسم کی کوڈ نہیں ہے اس کے اندر وائرس امبیڈ نہیں کیا جا سکتا ابھی ہم نے کئی ٹائپس ڈسکس کی وائرسز کی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پارٹیشن ٹیبل وائرس کی بات کرتے ہیں کہ پارٹیشن ٹیبل وائرس کس طرح سے ورک کرتا اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ partition table code is executed at boot time to choose the active partition original جو پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ جتنے بھی پارٹیشن بنی ہوئی ہیں ان میں سے کون سی ایکٹیو پارٹیشن ہے جس ایکٹیو پارٹیشن سے اس نے سسٹم کو بوٹ کرنا ہے partition table virus embed itself in the partition table of the disk جو پارٹیشن ٹیبل وائرس ہے وہ اپنی کوڈ پارٹیشن ٹیبل کے اندر پلیس کر دیتا ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو اس کی اوریجنل کوڈ تھی اس کو چینج کر دیتا ہے مے بی جو اوریجنل کوڈ ہے اس کو کہیں جا کے پہلے سیو کر لے گا اور اپنی کوڈ کو اس کی جگہ پلیس کر دے گا پہلے اپنی کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرے گا پھر maybe original code segment کو اوریجنل اس کے کوڈ پارٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا If the virus code is large and cannot be accommodated in the code part of 512 byte partition table block, then it may also use other physical blocks to reside itself. یعنی کہ جو وائرس ہے اس کا سائز ضروری نہیں کہ 512 بائٹ کے پارٹیشن بلاک کے اندر پورا وائرس ریزائڈ کر سکے ہو سکتا ہے کہ جو وائرس کا سائز ہے وہ 1 کلو بائٹ ہو 2 کلو بائٹ ہو تو اس کیس کے اندر ایک بلاک میں وہ اسٹور نہیں ہو سکتا اس کو نمبر آف بلاکس ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ کچھ اور فزیکل بلاکس بھی اپنے لیے الوکیٹ کر سکتا تو ان فزیکل بلاکس کے اندر باقی کی اپنی کوڈ کو اسٹور کر سکتا تو اس طرح سے وہ نمبر آف بلاکس چوز کر سکتا ہے اپنے آپ کو اسٹور کرنے کے لیے اور مور اوور جو پریویس کوڈ تھی اس کو اسٹور کرنے کے لیے بھی وہ کوئی ایک فزیکل بلاک چوز کر سکتا اور وہاں پہ یہ سارا ڈیٹا اسٹور ڈیٹا اور کوڈ وغیرہ اسٹور کر سکتا Hence, at boot time, when partition table is to be executed to select the active partition, the virus, when executed, loads itself in memory where it cannot be reached by the operating system and then executes the original partition table code so that the system may be booted properly. اب جب اس نے اپنے آپ کو امبیڈ کر دیا within the partition table code partition table code نے ایگزیکیوٹ تو ہونا ہے کب ایگزیکیوٹ ہونا ہے جب سسٹم بوٹ کرتا سسٹم کے بوٹ کرتے ساتھ ہی اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے انفیکٹ جو پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ تھی وہ نہیں ایگزیکیوٹ ہو سکے گی وائرس کی کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگی وائرس کی کوڈ کیا کرے گی اپنے آپ کو کہیں میموری میں لوڈ کر دے گی ایسی جگہ لوڈ کر دے گی جہاں پہ آپریٹنگ سسٹم اس کو ایکسس نہ کر سکے یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے ایسا وہ ایریا میموری کے اندر کیسے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتی ہے اپنے لیے اسپیس کیسے بنا سکتی ہے میموری کے اندر پھر جب وہ میموری کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے اور مے بی کچھ فیو انٹرپٹس کو انٹرسپٹ بھی اس نے کرنا ہو تو وہ کر لیتا ہے سارا کام کر لیتا ہے اپنا اس کے بعد اس نے اصل پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ کو بھی ایگزیکیوٹ کرنا ہے کیوں ایگزیکیوٹ کرنا ہے اگر اس کو نہیں ایگزیکیوٹ کرے گا تو سسٹم تو بوٹ ہی نہیں ہو سکے گا تو اس لیے اس کو بھی ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو پارٹیشن ٹیبل اس نے کہیں اور اسٹور کیا ہوا تھا اس کو وہ ریڈ کرے گا اور اس کی کوڈ کو میموری میں لوڈ کرے گا اور اس پہ ایگزیکیوشن ٹرانسفر کر دے گا تاکہ اصل پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ بھی ایگزیکیوٹ ہو سکے اور سسٹم پراپرلی بوٹ ہو سکے when the system boots the virus will be resident in memory 13 thirteen اس طرح سے سسٹم بھی بوٹ ہو جائے گا وائرس بھی میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہو جائے گا اور جتنے بھی اس طرح کے آپ وائرسز دیکھیں ٹپیکلی وہ وائرسز جو ہیں انٹرپٹ 13 کو ضرور یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرپٹ 13 کو انٹرسپٹ کرتے ہیں وہ وائرس جو انٹراپ تھرٹین کو نہیں انٹرسپٹ کرتا وہ مے بی اپنے آپ کو پراپوگیٹ ہی نہ کر سکے اور اگر وہ پراپوگیٹ نہیں کر سکتا تو بائی ڈیفینیشن وہ وائرس ہی نہیں ہے whenever disk operation occurs occurs int hex جب بھی کوئی ڈسک آپریشن پرفارم ہوگا جب بھی کسی فلوپی ڈسک کی لائٹ بلنک کرے گی یا ہارڈ ڈسک کی لائٹ بلنک کرے گی تو یہ بات بالکل سرٹن ہے کہ 13 کال ہوئی ہے the virus on occurrence of hex checks if the removable 13 thirteen hex جب بھی تھرٹین ہیگز آ کر ہوگی کیونکہ وائرس نے اس انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کیا ہوا ہے وہ دیکھے گا کہ کس ڈرائیو کے لیے یہ انٹرپٹ کال ہوئی ہے کیسے اس کو پتا چلے گا ڈرائیو نمبر تھرٹین ہیگز کے پیرامیٹرز میں سے پتا لگے گا تو وہ رجسٹرز کے اندر اس کے پیرامیٹرز پڑے ہوں گے ان میں سے کسی کی ویلیو چیک کرے گا دیکھے گا کیا اس کے اندر ویلیو اس سے اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ کون سی ڈرائیو کو ایکسیس کیا جا رہا ہے اے ڈرائیو کو کیا جا رہا ہے بی کو کیا جا رہا ہے سی کو کیا جا رہا ہے اگر تو وہ کسی فلوپی ڈسک کو ایکسیس کیا جا رہا ہے then it will copy its code properly to to the the disk first physical block یعنی کہ اگر تو فلوپی ڈسک کے اوپر کو ایکسس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوزنگ ہیگز تو وہ اپنی کوڈ کو ڈسک کے فرسٹ فزیکل بلاک یعنی کہ اس کا جو بوٹ بلاک ہے یا اس کا جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر اپنی کوڈ کو امبیڈ کر دے گا اور امبیڈ اس طریقے سے کر دے گا کہ ڈیٹا اس کا اسی طرح قائم رہے ڈیٹا اس کا ڈسٹروائے نہ ہو اگر ڈیٹا ڈسٹروائے ہو گیا تو آف کورس اس کے اس کے اندر جو ڈسک ہے وہ یوزیبل ہی نہیں رہے گا اگر وہ یوزیبل نہیں رہے گی تو آف کورس وہ وائرس بھی پراپوگیٹ نہیں کر سکے گا تو وہ اس طرح سے اس کو انفیکٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا بالکل اسی طرح رہے کوڈ بھی اس کی رہے کوڈ کہیں اور وہ اسٹور کر لے اپنے آپ کو بھی اس کے اندر ریزائڈ کر لے اور جب بھی وہ ایگزیکیوٹ ہو تو وائرس کی کوڈ بھی ایگزیکیوٹ ہو سکے یعنی کہ اس کا اپنا فرسٹ فزیکل بلاک کی جب کوڈ ایگزیکیوٹ ہو تو وائرس بھی ایگزیکیوٹ ہو سکے اس طرح سے اب یہ جو ریموویبل ڈسک ہے یہ انفیکٹ ہو گئی ہے if the disk is now removed and is then used in some other system the hard drive on this system will not be infected unless the system is booted from this disk یعنی کہ ایک ڈسک انفیکٹ ہو گیا اس کو آپ لے جاتے ہیں کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر اس دوسرے کمپیوٹر کے اوپر اس ڈسک کو ایکسس کرتے ہیں صرف ایکسس کرنے سے وہ کمپیوٹر انفیکٹ نہیں ہوگا کس طرح سے انفیکٹ ہوگا صرف تبھی انفیکٹ ہوگا کہ جب اس ڈسک سے آپ بوٹ کریں گے کیونکہ جب بوٹ کریں گے تبھی اس کا جو فرسٹ فزیکل بلاک ہے اس کی کوڈ ایگزیکیوٹ ہو سکے گی فرسٹ فزیکل بلاک اس کا پارٹیشن ٹیبل ہے یا بوٹ بلاک ہے تو وہ بوٹ بلاک تبھی ایگزیکیوٹ ہو سکے گا جب اس ڈسک کے تھرو بوٹ کیا جائے گا اگر اس ڈسک سے آپ صرف ریڈ کرتے ہیں یا رائٹ کرتے ہیں تو ریڈ رائٹ کرنے سے وائرس کی کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی تو ریڈ رائٹ صرف کرنے سے ڈسک انفیکٹ نہیں ہوگی because only on booting from this removable disk its first physical block will get the chance to be executed execute ہوگا دوسرے کمپیوٹر کو بھی وہ انفیکٹ کرے گا جب تک ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا صرف ریڈ رائٹ کرنے سے کسی قسم کی انفیکشن نہیں پرفارم ہوگی ابھی ہم نے دیکھا کہ پارٹیشن ٹیبل وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے ایکچولی کس طرح سے ورک کرتا ہے کس طرح سے اپنے آپ کو پراپوگیٹ کرتا ہے کس طرح سے دوسری ڈسکس کو انفیکٹ کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو سسٹم ریسورسز کے اندر امبیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے سیکنڈلی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وائرسز ہیں جیسے یہ پارٹیشن ٹیبل کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ پارٹیشن ٹیبل کا وائرس اپنے آپ کو میموری میں کیسے لوڈ کرے گا ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ میموری میں اپنے آپ کو ایسی لوکیشن پہ لوڈ کرتا ہے جہاں پہ آپریٹنگ سسٹم اس کو ایکسیس نہ کر سکے اگر ایکسیس کر سکتا ہوگا تو وہ اس کو اوور رائڈ کر دے گا جو وائرس ہے اس کی کوڈ میموری کے اندر نہیں رہے گی تو وائرس اپنی ایکٹیویشن نہیں پرفارم کر سکے گا جو بھی آپریشن پرفارم کرنا چاہتا ہے وہ آف کورس نہیں کر سکے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں اب کہ وائرس اپنے آپ کو میموری میں ایسی لوکیشن میں کیسے لوڈ کر سکتا ہے جہاں پہ وہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے انیکسیسیبل ہے آئیے اس سلائڈ میں دیکھتے ہیں the transient part of command dot com load itself such that its last byte is loaded in the last byte of conventional memory if somehow there is some memory beyond command dot com's transient part will not be accessible by DOS ہم نے فیو لیکچرس پہلے آپ کو میمری میپ دکھایا تھا میموری میپ کے اندر آپ کو دکھایا تھا کہ کمانڈ ڈاٹ کام کا ایک ریزیڈنٹ پارٹ ہوتا ہے اور ایک ٹرانزینٹ پارٹ ہوتا ہے ٹرانزینٹ پارٹ بالکل کنوینشنل میمری کے اینڈ کے اندر جا کے لوڈ ہوتا ہے اس طرح سے لوڈ ہوتا ہے کہ ٹرانزینٹ پارٹ کا جو لاسٹ بائٹ ہے وہ کنوینشنل میموری کے لاسٹ بائٹ پہ جا کے لوڈ ہو اگر کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ لاسٹ بائٹ پہ نہیں لوڈ ہوتا وہ کہیں اس سے لوور بائٹ کے اوپر لوڈ ہو جاتا ہے تو اس کیس کے اندر جو ٹرانزینٹ پارٹ کا لاسٹ بائٹ جس ایڈریس کے اوپر لوڈ ہوا ہوا ہے اس ایڈریس کے بیونڈ جتنی بھی میموری ہے اس کو ڈاس نہیں ایکسیس کر سکتا اب وائرسز کیا کرتے ہیں وائرسز ڈاس کو فول کرتے ہیں ویسے عام کمپیوٹر کے اندر جو کنوینشنل میموری ہے وہ 340 فورٹی کلو بائٹس ہوتی ہے وہ اس کو فول کرتے ہیں ڈاس کو لگتا ہے کہ وہ 340 فورٹی نہیں ہے وہ 340 فورٹی سے کم ہے جب وہ 340 فورٹی سے کم ہے تو وہ جو بھی اس کو میموری اسپیسیفائی کی گئی ہے اس میمری کے لاسٹ مارک کے مطابق ٹرانزین پارٹ کو ایڈجسٹ کرے گا اور باقی کا جتنا پورشن ہے وائرس اپنے لیے یوز کر سکتا یہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھتے ہیں at forty contains the amount of kilobytes in conventional memory which is typically six forty forty segment اور تھرٹین آف سیٹ یہ بایوس ڈیٹا ایریا ہے بایوس ڈیٹا ایریا کے اندر اس ایڈریس کے اوپر ایک ورڈ پڑا ہوتا ہے اور یہ ورڈ کنٹین کرتا ہے number of kilobytes in conventional memory اگر یہ number of kilobytes six عام طور پہ یہ سکس فورٹی ہی ہوتے ہیں لیکن آف کورس یہ ریڈ رائٹ ویلیو ہے اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے if the value at forty segment and thirteen offset is somehow reduced to six thirty eight the transient part of command dot com will load itself such that its last byte is loaded at the last byte of 638 kilobyte mark in conventional RAM. اب ڈاس کو کس طرح سے فول کیا گیا اس بائٹ کو چینج کر کے وائرس فول کرتا ہے یہاں پہ 648 فورٹی گا وہ 638 رکھ دیتا ہے تو 638 جب رکھ دیتا ہے ڈاس کو لگے گا کہ کنونشن میموری 638 ہے وہ ٹرانزینٹ پارٹ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کرے گی کہ ٹرانزینٹ پارٹ کا جو لاسٹ بائٹ ہے وہ 638 کلو بائٹ کے لاسٹ بائٹ کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا اور اس طرح سے فزیکلی کنونشنل ریم کے اندر کلو بائٹس ایسے ہوں گے جو کہ آپریٹنگ سسٹم یا ڈاس جو ہے استعمال نہیں کر پا رہا ہوگا in this way last two kilobyte will be left in DOS this amount of memory is may be used by the virus according to its own size ہو سکتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ ٹو کلو بائٹ اس کو ریکوائرڈ ہو اپنے آپ کو لوڈ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے فور کلو بائٹ ریکوائرڈ ہو تو یہ جسٹ ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی عام طور پہ وائرسز اسی طرح سے دیکھا گیا جو ان کا سائز ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس ورڈ پہ جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں یعنی کہ اگر ایک وائرس فور کلو بائٹ سے ریکوائر کرتا ہے میموری میں اپنے لیے تو وہ سکس فورٹی کو ریڈیوس کرے گا بائی فور اس طرح سے اس کو فور کلو بائٹس مل جائیں گے in the end of conventional memory اپنے آپ کو لوڈ کرنے کے لیے ابھی ہم نے دیکھا کہ جو بوٹ سیکٹر جو پارٹیشن ٹیبل وائرس ہے وہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو میمری میں لوڈ کر سکتا ہے کس طرح سے وہ ڈاس کو فول کرتا ہے اور اپنے لیے کچھ کلو بائٹس بچا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو میمری میں لوڈ کر سکے اور جب وہ اپنے آپ کو لوڈ کر لیتا ہے تو فیو انٹرپٹس انٹرسیپٹ کر لیتا ہے اور جب وہ انٹرپٹس اکر ہوتی ہیں تو اس کی اکرنس کے اوپر وہ مے بی انفیکشن پرفارم کرے گا یا مے بی ایکٹیویشن پرفارم کرے گا پارٹیشن ٹیبل وائرس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں اب بوٹ سیکٹر وائرس کی بوٹ سیکٹر وائرس جو ہے وہ بھی بالکل پارٹیشن ٹیبل وائرس کی طرح ہی ورک کرتا ہے آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں boot sector virus also works in almost the same pattern the only difference is that it will embed itself within the boot block code صرف اتنا ڈفرینس ہے کہ جو پارٹیشن ٹیبل وائرس ہے وہ اپنے آپ کو فرسٹ فزیکل بلاک کے اندر امبیڈ کرتا ہے اور جو بوٹ سیکٹر وائرس ہے وہ اپنے آپ کو فرسٹ لاجیکل بلاک کے اندر امبیڈ کرتا ہے پارٹیشن ٹیبل بھی کچھ کوڈ کنٹین کرتا ہے اور جو بوٹ سیکٹر ہے وہ بھی کچھ کوڈ کنٹین کرتا ہے اور یہ دونوں کوڈز جو ہیں پہلے پارٹیشن ٹیبل ایگزیکیوٹ ہوتا ہے وہ جو ایکٹیو پارٹیشن ہے اس کے بوٹ بلاک کو لوڈ کرتا ہے بوٹ بلاک آ کے پھر آپریٹنگ سسٹم کو لوڈ کرتا ہے یعنی کہ پارٹیشن ٹیبل بھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دا بوٹنگ پروسیس اور جو بوٹ بلاک ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دا بوٹ پروسیس اب باتیں دونوں تقریباً اکولنٹ ہی ہیں لیکن اسٹرکچر کے اندر ڈفرینس ہے تھوڑے پروگرامنگ ٹیکنیک کے اندر ڈفرینس ہوگا partition table is the first physical block and boot block is the first logical block اتنا ڈفرینس ہے باقی اس کو اپنے آپ کو امبیڈ کرنے کا طریقہ اور انفیکٹ کرنے کا اور پروپوگیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل آلموسٹ سیم ہے پارٹیشن ٹیبل وائرسز اور بوٹ سیکٹر وائرسز کے علاوہ ایک اور بہت جو کامنلی اکرنگ وائرسز ہیں وہ فائل وائرسز ہیں جس طرح ابھی ہم نے بات کی تھی کہ جو فائل وائرسز ہیں وہ اپنے آپ کو کسی فائل کے اندر امبیڈ کرتے ہیں اور ایسی ہی فائل کے اندر امبیڈ کرتے ہیں کہ جس فائل کے اندر جس فائل کے ایگزیکیوٹ ہونے کے چانسز ہوں آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں various viruses embed them self in different executable files any any file that can can contain executable code, a virus be embedded into it. یعنی کہ کوئی بھی ایسی فائل جس کے کہ ایگزیکیوٹ ہونے کا چانس ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی کوڈ ہے تھوڑی ہے زیادہ ہے کسی بھی قسم کی ہے تو اس کے اندر وائرس امبیڈ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو وہ چانس ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کر سکے جس طرح کی کام فائل ہوگی ایگزی فائل ہوگی ایون ڈاک فائل جو ہے ڈاک فائل کے اندر بھی میکروز ہوتے ہیں جو کہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں سرٹن ڈیٹا بیس فائلس بھی ایسی ہیں جس کے اندر ایگزیکیوٹیبل ہونے کے چانسز ہیں کچھ ایگزیکیوٹیبل کوڈ بھی ہوتی ہے جہاں کہیں بھی کوڈ ہوگی وائرس اپنے آپ کو وہاں پہ انسرٹ کر سکتا ہے فار ایگزامپل اگر پلین ٹیکسٹ فائل ہے یا پلین بٹ میپ فائلز ہیں وہ پیورلی ڈیٹا ہے اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا تو وائرس اپنے آپ کو پلین بٹ میپ فائل کے اندر یا پلین ٹیکسٹ فائل کے اندر عام طور پہ امبیڈ نہیں کرے گا اگر وہ سم ہو وہ اپنے آپ کو امبیڈ کر بھی لیتا ہے تو اس کیس کے اندر اس کا اپنے آپ کو اس طرح کی فائل میں امبیڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس فائل نے تو کبھی ایگزیکیوٹ ہونا ہی نہیں ہے اور ہینس جو وائرس ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا فائل وائرسز کے اندر ہم سب سے پہلے کام فائل وائرسز کی بات کرتے ہیں کام آپ کو پتہ ہے ایک فارمیٹ ہے فار ایگزیکیوٹیبل فائلس تو جو بھی کام فائل کی کام ٹائپ کی جو فائل ہے وائرس اپنے آپ کو اس کے اندر بھی امبیڈ کر سکتا ہے اگر ایسا وائرس ہے جو کہ کام فائلس کے اندر اپنے آپ کو امپیکٹ کرے گا تو وہ of course COM file virus کہلائے گا کام فائل کے وائرس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فرسٹلی ہمیں کام فائل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کام فائل کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں com file is a mirror image of the program code its image on disk is as it is loaded into the memory یعنی کہ جو کام فائل ہوتی ہے وہ بالکل ایک میرر امیج ہوتا ہے جس طرح پروگرام ہے کام فائل بالکل exactly وہی چیز ہوتی ہے اس کے اندر نہ کوئی چیز کم کی ہوتی ہے نہ کوئی کوئی چیز زیادہ کی ہوتی ہے یعنی کہ جو پروگرام کی مشین کوڈ ہے بالکل اسی طرح سے کام فائل بنی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مزید ایکسٹرا انفارمیشن نہیں ہوتی یعنی کہ ایک پروگرام ڈیسک کے اندر اسٹور ہوا ہوا ہے ڈاٹ کام کی ایکسٹینشن کے ساتھ وہ پروگرام جس طرح کا ڈیسک میں پڑا ہوا ہے ویسے کا ویسے ہی وہ میموری کے اندر لوڈ ہو جائے گا کچھ اس میں کم زیادہ نہیں ہوگا COM files are single segment files in which both code and data resides in a single segment ایک سنگل سیگمنٹ فائل ہے ایک سیگمنٹ آپ کو پتا ہے ڈاس کے اندر 64 فور کلو بائٹس کا میکسیمم ہو سکتا ہے تو اسی ایک سیگمنٹ کے اندر تمام کوڈ ہوگی اور اسی ایک سیگمنٹ کے اندر تمام ڈیٹا ہوگا سب کچھ اسی ایک سیگمنٹ کے اندر ریزائڈ کرے گا کام فائل کے اندر جسٹ ون سیگمنٹ ہوگا have a three byte near jump instruction as the first instruction in the program which will transfer the execution code part of the program اب ڈیٹا اور کوڈ کو اس نے اکاموڈیٹ کرنا ہے ایک ہی فائل کے اندر اس نے ان دونوں چیزوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ایک ہی سیگمنٹ کے اندر اکاموڈیٹ کرنا ہے یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ڈیٹا سیگمنٹ الگ ہو سکے کوڈ سیگمنٹ الگ ہو سکے اب ایک پروگرام بناتے ہیں تو یہ مے بی پاسبل نہیں ہے کہ اس کے اندر تھرو آؤٹ ساری کوڈ ہی کوڈ ہو اور ڈیٹا نہ ہو اکثر پروگرامز کو ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے اب ڈیٹا پارٹ کو پھر کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ بالکل اسٹارٹ کے اندر سب سے پہلی جو انسٹرکشن ہے وہ جمپ انسٹرکشن ہوتی ہے وہ کوڈ پارٹ کو جمپ کر رہی ہے کوڈ پارٹ اور جمپ کے بیچ میں تمام ڈیٹا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کیونکہ ڈیٹا تو آف کورس ڈیٹا ہے آپ نہیں چاہتے کہ پروسیسر اس کو انسٹرکشنس کے طور پہ انٹرپریٹ کرے اگر جمپ انسٹرکشن نہ ہو تو ڈیٹا کو وہ انسٹرکشنس کے طور پہ انٹرپریٹ کرے گا اور ایگزیکیوٹ کر دے گا ہم یہ چیز نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشنز کے طور پہ انٹرپریٹ ہوں اور ڈیٹا کو آپ جب بھی ضرورت پڑے تو ریڈ رائٹ کر سکیں تو اس لیے شروع میں ایک جمپ انسٹرکشن ہوگی اور یہ جمپ بھی آپ گیس کر سکتے ہیں کہ نیئر جمپ ہوگی نیئر جمپ کیوں ہوگی کیونکہ ایک سنگل سیگمنٹ فائل ہے 64K سے بڑی فائل نہیں ہو سکتی اگر ایک سے زائد سیگمنٹ ہوتے تو پھر یہ maybe inter segment jump ہوتی لیکن یہ انٹرا سیگمنٹ جمپ ہے نیئر جمپ ہے تھری بائٹس آکوپائی کرے گی فرسٹ تھری بائٹس میں ٹپکلی ایک جمپ کی انسٹرکشن پڑی ہوگی ان کام فائل ابھی ہم نے کام فائل کا اسٹرکچر انڈرسٹینڈ کر لیا جب کام فائل میموری کے اندر لوڈ ہوتی ہے تو کام فائل کی ایگزیکیوشن بالکل سب سے پہلی انسٹرکشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے آپ اس کے اندر کوئی انٹری پوائنٹ نہیں اسپیسیفائی کر سکتے کیا آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے بیچ میں سے ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہو یا اینڈ سے ایگزیکیوشن اسٹارٹ ہو آپ کوئی دوسری فائل بناتے ہیں ایگزی فائل بناتے ہیں آپ سی کے اندر کوئی پروگرام بناتے ہیں جو عام ٹپکل پروگرام بناتے ہیں اس کے اندر مین آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں جبکہ کام فائل کے اندر ایگزیکشن ہمیشہ بالکل فرسٹ انسٹرکشن سے اسٹارٹ ہو تو یہ ایک اور کریکٹرسٹک ہے آف کام فائل اب دیکھتے ہیں کہ ان لوپ ہولس کو ان کریکٹرسٹکس کو کام فائل کا جو وائرس ہے وہ کس طرح سے یوز کرتا ہے کس طرح سے ایکسپلائٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کام فائل کے اندر امبیڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں COM file virus if resident may infect COM file on execution ایک کمپیوٹر ہے اس کمپیوٹر پہ آپ سمجھیں کہ ایک کام فائل وائرس جو ہے وہ ریزیڈنٹ ہے میمری کے اندر آ گیا ہوا ہے کسی بھی طرح میمری کے اندر آ گیا ہوا ہے کیسے میمری میں آتا ہے یہ بھی ابھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے فی الحال آپ یہ سمجھیں گے وہ میمری کے اندر کسی وجہ سے آ گیا ہوا ہے اب یہ یہ وائرس جو ہے کن فائلس کو انفیکٹ کرے گا یہ صرف ان فائلس کو افیکٹ کرے گا جن کی ایکسٹینشن ڈاٹ کام ہے typically COM file virus will intercept interrupt 21 hex service four B this service is used to load a program 21 one by four بھی جو ہے یہ پروگرام کو لوڈ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس انٹرپٹ کو انٹرسپٹ کر لے گا وہ جب بھی یوزر کوئی ایک پروگرام کو لوڈ کرنا چاہے گا تو آف کورس یہ انٹرپٹ اکر ہوگی تو اس چیز کو وہ یوز کر سکتا ہے whenever program is to be loaded interrupt one service four B is used to load a program the virus if resident will check the parameters of this service to get the file path if the file is .com file, then the virus appends itself to the file and tempers with the first three bytes of the .com file so that the execution branches to the virus code. اگر انٹراپ 21 ہیگز اور اس کی سروس 4 بھی آ کر ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس سروس کے پیرامیٹرز کو چیک کرے گا پیرامیٹرز میں وہ فائل پیتھ بھی ہوگا فائل پیتھ کو چیک کرے گا فائل پیتھ کے اندر دیکھے گا کیا اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ کام ہے اگر ڈاٹ کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈاٹ کام فائل ہے اس کے فرسٹ تھری بائٹس جو ہے وہاں پہ ایک جمپ انسٹرکشن پڑی ہوئی ہے اس جمپ انسٹرکشن کو ٹیمپر کرے گا اور اپنی کوڈ جو ہے وہ فائل کے ساتھ اپینڈ کر دے گا فائل کے ساتھ اپینڈ کرنے کے بعد ان فرسٹ تھری بائٹس کو وہ اس طرح سے آلٹر کرے گا تاکہ وہ تھری بائٹس جو ہیں پروگرام کے کوڈ پارٹ پہ نہیں بلکہ جو وائرس ساتھ اپینڈ کیا اس کی کوڈ پہ جمپ کریں تو اس طرح سے جب بھی فائل کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا تو جمپ کی جو انسٹرکشن ہے اسٹارٹنگ جمپ کی انسٹرکشن وہ پہلے وائرس پہ برانچ کرے گی وائرس پھر مے بی پاسبل ہے کہ بعد میں وہ چاہتا ہے کہ پروگرام بھی رن ہوتا رہے تو بعد میں پروگرام کے کوڈ پارٹ پہ اپنی ایگزیکشن جمپ کی انسٹرکشن کے تھرو ہی ٹرانسفر کر سکے ابھی ہم نے دیکھا کہ کام فائل وائرس جو ہے وہ فائل کو کس طرح سے انفیکٹ کر سکتا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے میموری کے اندر ریزیڈنٹ کرتا اس کے لیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں وین اے اٹ وکوڈی بیس جب ایک پروگرام کو لوڈ کرتے ہیں میمری کے اندر یہ کنٹرول کر رہی ہے میمری ایریا وہ جو فائل آپ نے لوڈ کی تھی وہ انفیکٹڈ ہے جو اس پروگرام کو میمری ایریا ایلوکیٹ ہوا ہے تو آف کورس اس میموری ایریا کے اندر کچھ پارٹ وائرس بھی آکوپائی کرے گا کیوں کیونکہ وائرس جو تھا وہ پروگرام کے ساتھ اپینڈ ہوا ہوا تھا جب پروگرام لوڈ ہوا تو ساتھ ساتھ وائرس کی کوڈ بھی بیچ میں شامل ہو گئی ہے in this case the virus does not exit as an independent program as it does not have its own P S P اس کیس کے اندر کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ پروگرام کی کوڈ کا پارٹ ہے پروگرام اور وائرس کی کوڈ دونوں کے لیے ایک ہی پی ایس پی ہے اس لیے جو وائرس ہے ابھی انڈیپینڈنٹ پروگرام کے طور پہ نہیں ایگزٹ کرتا انڈیپینڈنٹ پروگرام سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر پروگرام ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو وائرس کی کوڈ بھی نکل جائے گی وہاں سے وہ بھی ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گی وہ بھی میموری میں نہیں رہے گی تو وائرس چاہتا ہے کہ جب پروگرام ٹرمینیٹ ہو تو وائرس پھر بھی میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہو اب وائرس اپنے آپ کو میموری کے اندر کیسے ریزیڈنٹ بنا سکتا ہے پروگرام سے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کیسے کر سکتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں if the program is terminated the virus will also be unloaded with the program یعنی کہ پروگرام کے لیے میموری جب ڈی الوکیٹ ہوگی تو وائرس بھی ساتھ ساتھ میموری میں سے ختم ہو جائے گا the virus will try to attain an independent status for which it needs to itself and create its own P S P and M C B in memory virus لیکن چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی میموری کے اندر ایگزٹ کر سکے انڈیپینڈنٹلی ایگزٹ کرنے کے لیے اس کی اپنی پی ایس پی ہونی چاہیے اس کی اپنی ایم سی بی ہونی چاہیے اگر اپنی پی ایس پی اور ایم سی بی ہوگی تو وہ اسی لوکیشن پہ نہیں رہ سکتا اس کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑے گی تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں ری لوکیٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے اپنی پوزیشن کو چینج کر رہا ہے ایک اپنے لیے ایم سی بی کریٹ کرے گا ایم سی بی کے بعد اپنے لیے ایک پی ایس پی کریٹ کرے گا اور پی ایس پی کے بعد اپنی کوڈ کو وہاں پہ لوڈ کر سکتا ہے when the program runs the virus code the virus code executes first یعنی کہ ایک انفیکٹڈ پروگرام جب رن ہوگا تو انفیکٹڈ پروگرام کے اندر جو فرسٹ جمپ ہے وہ وائرس کوڈ پہ پوائنٹ کر رہی ہے تو وائرس کوڈ آف کورس سب سے پہلے رن ہوگی the virus code creates an M C B وہ اپنے لیے اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے ایک ایم سی بی کریٹ کرے گا defines a new P S P ایک new P S P define کرے گا کیونکہ وہ ایز اے الگ پروگرام ایگزٹ کرنا چاہتا ہے انیشلائز دا پی ایس پی اس کے اندر کچھ ویلیوز پلیس کرے گا of course P S P کے اندر جو بھی ویلیوز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اس کو کہیں سے لا کے وہاں پہ فل کرنی پڑیں گی اینڈ ری لوکیٹس یعنی کہ اپنی لوکیشن کو چینج کرے گا اب وہ پروگرام کے ساتھ نہیں رہے گا اب وہ اس پی ایس پی کے انڈر آ جائے گا اس پی ایس پی یہ ایم سی بی جو ہے اب وہ اس پروگرام کو اس وائرس کو کنٹرول کر رہی ہوگی جس کے لیے کہ اس کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑے گی so that it can exit as an individual program and then transfer execution back to the original program code جب وہ اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر لے گا اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر لے گا وہ ایک الگ سے پروگرام بن گیا ہے تب وہ واپس ایگزیکیوشن اوریجنل پروگرام کو ٹرانسفر کر دے گا اوریجنل پروگرام کی کوڈ کو ٹرانسفر کر دے گا اور پھر وہ کوڈ اسی طرح سے ایگزیکیوٹ ہوگی دیکھنے والے کو لگے گا کہ جو پروگرام اس نے رن کیا تھا وہی رن ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بیچ میں وائرس جو ہے وہ بھی میموری کے اندر ریزیڈنٹ ہو جائے گا نا of the original program terminates the virus will still remain resident یعنی کہ اب کیونکہ وائرس نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا لیا اپنی اپنے الگ سے پی ایس بی اور ایم سی بی بنا کے تو اس لیے اگر اوریجنل پروگرام ٹرمینیٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو وائرس ہے وہ پھر بھی میموری کے اندر ریزیڈنٹ رہے گا ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے کن سٹیپس ہیں جن سٹیپس کے اندر وہ اپنے آپ کو as an independent program memory کے اندر لوڈ کر سکتا اس کے لیے ہم نے ایک ٹرم یوز کیا کہ وائرس کو اپنے آپ کو ری لوکیٹ کرنا پڑے گا پی ایس بی ڈیفائن کرنی پڑے گی ایم سی بی کریٹ کرنی پڑے گی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کام یہ سارا وہ پروسیس کس طرح سے پرفارم کرتا ہے اس کے لیے ایک سلائڈ یوز کرتے ہیں مے بی اسے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کو اپنے آپ کو ری لوکیٹ کیوں کرنا پڑ رہا آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام لوڈ ہوا ہے جو کہ انفیکٹڈ تھا اس پروگرام کے لیے ایک ایم سی بی ایلوکیٹ ہوئی ہے اس ایم سی بی کا کام ہے کہ ٹوٹل پورے پروگرام کو وہ including the P S P control کرے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پی ایس پی سب سے اسٹارٹ میں ایم سی بی کے نیچے پی ایس پی ہے پی ایس پی کے بعد پروگرام ہے اور پروگرام کے بعد وائرس کوڈ بھی ہے آف کورس آپریٹنگ سسٹم کو نہیں پتا کہ وائرس کوڈ ہے تو وائرس کوڈ بھی ہے وائرس کوڈ میموری کے اندر آ تو گئی ہے لیکن یہ ایز این انڈیپینڈنٹ پروگرام نہیں ایگزٹ کرتی کیوں نہیں ایگزسٹ کرتی کیونکہ ان دونوں کا ایک ہی پی ایس پی ہے فی الحال آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک ہی پی ایس پی ہے جب یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہوگا تو وائرس کوڈ بھی میموری میں نہیں رہے گی وائرس ایز انڈیپینڈنٹ پروگرام اگر ایگزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا اپنا پی ایس پی ہونا چاہیے اس کی اپنی ایم سی بی ہونی چاہیے ایک اور پوائنٹ آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ جو لاسٹ ایم سی بی ہے جس کو کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ فرسٹ بائٹ جس کا زیڈ ہوتا ہے یہ number of free paragraphs hold کر رہی ہوگی تو اس پروگرام کے بعد اس کے اینڈ میں وائرس اپینڈ ہوا ہوا ہے اور وائرس کے بعد جو لاسٹ ایم سی بی ہے وہ پڑی ہوئی ہے اب اس سچویشن کے اندر وائرس کو اپنے آپ کو ری لوکیٹ کرنا ریلوکیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جب ایگزیکشن اسٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے وائرس اپنی کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرے گا جب وائرس اپنی کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرے گا تو وائرس سرٹن کیلکولیشنس پرفارم کرے گا ایک کیلکولیشن وہ یہ پرفارم کرے گا کہ جو وائرس کا کیا سائز ہے وائرس کو اپنا سائز پتا ہوگا اس لحاظ سے وہ یہ کیلکولیٹ کرے گا کہ وائرس کس لوکیشن سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اس لوکیشن سے آن ورڈس جہاں کہیں بھی وہ ایک ایم سی بی کریٹ کر سکتا ہے وہاں پہ وہ ایک ایم سی بی کریٹ کرے گا اب وہ کیلکولیٹ کرے گا اس ایم سی بی کو کریٹ کرنے کے بعد نیکسٹ سیگمنٹ ایڈریس کیا آتا ہے اس نیکسٹ سیگمنٹ ایڈریس کے اوپر ایک پی ایس پی ڈیفائن کر دے گا پی ایس پی ڈیفائن کرنے کے بعد جتنی بھی اس نے اس کا پی ایس پی کا سائز رکھنا ہے اس کے بعد وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ پی ایس پی کے بعد جہاں پہ وائرس اس نے پلیس کرنا ہے وہ ایڈریس کیا بنتا ہے وائرس کا نیا ایڈریس وہ کیلکولیٹ کر لے گا وائرس کا نیا ایڈریس کیلکولیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے یہ کام کرنا ہے کہ وائرس کی جو کوڈ ہے اس کوڈ کو اس ایڈریس پہ ٹرانسفر کر دینا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوریجنل جو اس کی کنڈیشن تھی وہاں سے وہ کوڈ اٹھائے گا اور اس کوڈ کو اٹھا کے بائٹ بائی بائٹ اب اس نئے ایڈریس کے اوپر ٹرانسفر کر دے گا اس طرح سے اس کی لوکیشن چینج کر جائے گی اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ری لوکیٹ کر رہا ہے لوکیشن چینج ہو گئی جب لوکیشن چینج ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید اور کچھ چیزیں ایڈ اپ ہوگی مزید اور کچھ میموری ایلوکیٹ ہوئی ہے کتنی میموری اور ایلوکیٹ ہوئی ہے جتنا سائز ہے پی ایس پی کا اس کے علاوہ مزید ایم سی بی کے لیے بھی کچھ میموری ایلوکیٹ ہوئی ہے تو نمبر آف فری پیراگراف جو ہیں وہ ریڈیوس ہو گئے ہیں جو لاسٹ ایم سی بی ہے اس کی بھی لوکیشن چینج ہو گئی ہے وائرس کو اب کچھ اور کام بھی کرنے پڑیں گے ایم سی بی کریٹ کرنا پڑے گا جو وائرس کا اپنا ایم سی بی ہے اس کے اندر نمبر آف پیراگرافس پلیس کرنے پڑیں گے جو کہ وہ ایم سی بی کنٹرول کر رہی ہے اس کے لیے اس کو پی ایس پی کا سائز اور وائرس کا سائز پتا ہونا چاہیے اکارڈنگلی وہ وہاں پہ نمبر آف پیراگرافس پلیس کرے گا اب اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مزید اس نے کتنے اور پیراگرافس ایلوکیٹ کیے ہیں اور پریویسلی کتنے پیراگرافس فری تھے جتنے فری تھے ان ان میں سے یہ نمبر وہ سپریٹ کرے گا ان پیراگرافس کا جتنے کہ ابھی مزید ایلوکیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے پاس ایک updated number of free paragraphs آ جائے گا کیونکہ نمبر آف فری پیراگرافس اب ریڈیوس ہو گئے ہیں تو اگین اس کو زیڈ ایم سی بھی کریٹ کرنی پڑے گی وائرس کے بعد ایک زیڈ ایم سی بھی اس کو کریٹ کرنی پڑے گی اور وہاں پہ اپ نمبر آف فری پیراگرافس وہ پلیس کر دے گا اب جو وائرس کی پی ایس پی ہے وہاں پہ بھی کچھ انیشل ڈیٹا ہونا چاہیے عام طور پہ جو پروگرام کی پی ایس پی کے اندر ڈیٹا پڑا ہوا تھا اسی کو اٹھا کے وہ وائرس کی پی ایس پی کے اندر جو اس نے میموری اس کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے اس میموری کے اندر جا کے کاپی کر دے گا اس طرح اس اس نے کی پی ایس پی بھی کاپی کر لی ہے وائرس کی کوڈ بھی کاپی کر لی ہے اس کے لیے ایم سی بی بھی کریٹ کر لی ہے پی ایس پی کا کوڈ کاپی کرنے کے بعد وہاں پہ ایک پی ایس پی ڈیفائن بھی کرے گا پی ایس پی ڈیفائن کرنے کے لیے اس کو ڈاس کی سرٹن سروسز کال کرنی پڑتی ہیں ان سروسز کی مدد سے اس نے پی ایس پی وہاں پہ ڈیفائن بھی کر دیا اب یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام بن گیا اب اگر اوریجنل پروگرام جو ہے وہ ٹرمینیٹ بھی کر جاتا ہے تو وائرس کا جو کوڈ ہے وہ میموری کے اندر پھر بھی ریزیڈنٹ رہے گا یہ virus code number of interrupts کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے اور انٹرسیپٹ کرنے کے بعد آف کورس انفیکشنز بھی پرفارم کر سکتا ہے on occurrence of search instances اور ایکٹیویشن بھی پرفارم کر سکتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم فائل وائرس کو کافی پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اپنے آپ کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے اس کو پی ایس پی کریٹ کرنی پڑی ایم سی بی اور جو free number of paragraphs calculate یعنی کہ نمبر آف کیلکولیشن اس کے اندر انوالوڈ ہیں اور یہ ساری کیلکولیشنز کرنے کے بعد پھر ہی وہ اپنے آپ کو کریکٹلی ریلوکیٹ کر سکتا uh, اسی طرح سے ایگزی فائل وائرسز جو ہیں وہ بھی بالکل ایگزیکٹلی سیم وے کے اندر بہیو کرتے ہیں سرٹن ڈفرینسز ہیں سرٹن ڈفرینس اس وجہ سے ہیں کہ کام فائل کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے ایگزی فائل کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے تو ان ڈفرینسز کو ہم اب نیکسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایگزی فائل وائرس جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کرے گا اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں the EXE file virus also works the same way in relocating themselves وہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے ریلوکیٹ کرتا ہے جس طرح کام فائل اپنے آپ کو ریلوکیٹ کر رہا ہے main difference in COM file and DOS EXE file is that COM file start execution from the first instruction whereas the entry point of execution can be anywhere in the program COM file ہم پہلے بھی ڈسکس کیا کہاں سے اسٹارٹ کرتا ہے اپنی بالکل فرسٹ انسٹرکشن جو کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک جمپ انسٹرکشن ہوتی ہے جبکہ ایگزی فائل کے اندر جو اینٹری پوائنٹ ہے جہاں سے ایگزیکشن اس نے اسٹارٹ کرنی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بالکل اینڈ آف دا فائل ہو سکتا ہے بیچ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے وہ بالکل اسٹارٹ کا بھی ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آف کورس یہ انٹری پوائنٹ پھر کیسے پتا چلے گا اس اینٹری پوائنٹ کو بھی کہیں اسٹور کرنا پڑے گا دیکھتے ہیں کس طرح سے the entry point in case of EXE file is tampered by the virus which is stored in in twenty seven byte header EXE file اب اس کیس میں وائرس جو ہے وہ جمپ کی انسٹرکشن اس میں کوئی جمپ کی انسٹرکشن نہیں ہے یہ کوئی مرر امیج نہیں ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر جو انٹری پوائنٹ ہے وہ کہیں اسٹور ہوا ہوا ہے جمپ کی انسٹرکشن نہیں ہے انٹری پوائنٹ کو وہ ٹیمپر کر رہا ہے انٹری پوائنٹ کہاں پہ ٹیمپر پڑا ہوا ہے کہاں پہ اسٹور ہوا ہوا ہے وہ ایک ہیڈر کے اندر پڑا ہوا ہے ہیڈر کا مطلب ہے کہ وہ فائل کے اسٹارٹ میں ہوتا ہے ٹوینٹی سیون بائٹ کا ہیڈر ہے اس کے اندر کچھ اور انفارمیشن بھی ہوتی ہے اس کے اندر starting segment code segment starting instruction pointer کے اندر جو ویلو پڑی ہوگی وہ ہوتی ہے S S colon S P کی اسٹارٹنگ ویلو پڑی ہوتی ہے اور کچھ انفارمیشن اس کے اندر پڑی ہوتی ہے اس کا سگنیچر وغیرہ تو اس کے اندر اینٹری پوائنٹ بھی پڑا ہوا ہے اس اینٹری پوائنٹ کو وہ یا ٹیمپر کرتا ہے یا پورے کے پورے ہیڈر کو ہی وہ چینج کر لیتا ہے اور اصل ہیڈر کو کہیں پہ اسٹور کر لیتا تو اس طرح سے ایگزی فائل باقی سارا جو کام کریں گے ایگزی فائل وائرسز وہ بالکل سیم کریں گے لیکن جو اینٹری پوائنٹ والا سلسلہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے کام فائل وائرس جو ہے فرسٹ جمپ کی انسٹرکشن کے ساتھ ٹیمپر کر رہا ہے جبکہ ایگزی فائل وائرس جو ہے وہ انٹری پوائنٹ جو کہ ایک ٹوئنٹی سیون بائٹ ہیڈر کے اندر پڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹیمپر کر رہی ہے اور یہ ہیڈر جو ہے یہ ایگزی فائل اصل کوڈ کا پارٹ نہیں ہے یہ فائل سے فائل کے اندر ہی موجود ہے لیکن پروگرام کی کوڈ کا پارٹ نہیں ہے پروگرام سے یہ الگ کچھ ایریا ہے جہاں پہ کچھ کنٹرول انفارمیشن پڑی ہوتی ہے اب ہم نے میجر جو ویریس وائرسز ہیں ان کو ڈسکس کر لیا یہاں پہ میں ایک اور آپ کو اب بات بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایگزیفائل وائرسز کی بات کی ہم نے ڈاس کے ایگزیفائل وائرسز کی بات کی ڈاس کی جو ایگزیفائلز ہوتی ہیں یہ ایم زیڈ فارمیٹ کہلاتی ہیں ایم زیڈ فارمیٹ اسٹینڈ کرتا ہے M is for Mark Z is for Zbikowski Mark Zbikowski DOS کا جو ارلی پروگرامر تھا اس کا نام ہے تو اس کے نام کے اوپر یہ فارمیٹ بنا ہوا ہے جس کے اندر کہ ٹوینٹی سیون بائٹ کا ہیڈر یوز ہوتا ہے um, جو ونڈوز کے اندر فارمیٹ یوز ہوتا ہے that is call the portable EXE that is not M Z format that is the P E format portable EXE format portable EXE format کا ہیڈر کا سائز بڑا ہے اور اس کے اندر اس کے علاوہ بھی کچھ ٹیبلز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہا ہے لیکن ہیڈر کا سائز جتنا بھی ہو پھر بھی ہیڈر کے اندر ایک انٹری پوائنٹ ضرور اسپیسیفائڈ ہے کہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ یہاں سے اسٹارٹ ہونی ہے اگین اگر پی فارمیٹ کا کوئی وائرس ہے تو وہ اس اینٹری پوائنٹ کو چینج کر سکتا اور ونڈوز uh, کے اندر رہتے ہوئے اکثر کئی ایسے وائرسز ہوں گے جن کو کہ ری لوکیشن بھی پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ ونڈوز کے لیے بنا ہوا ہے نیکسٹ پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ میجرلی جو آکرنگ وائرسز ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے تو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر وائرس کسی سسٹم مین eh, کوئی سسٹم انفیکٹڈ ہے تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم کہ وہ سسٹم انفیکٹڈ ہے یا ہم وائرسز کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک یوز ہوتی ہے جو موسٹ کامنلی یوز ٹیکنیک ہے اس کو ہم اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں viruses can be detected by searching for their signature in memory اور ایگزیکیوٹیبل فائل وائرس کو سرچ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے کہ وائرس آپ کے پاس آلریڈی ہے آپ اس کا ایک سگنیچر سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر جب کسی بھی کمپیوٹر کے اندر آپ نے وائرس کو سرچ کرنا ہے تو اس سگنیچر کو آپ تلاش کرتے ہیں اگر کسی فائل کے اندر وہ سگنیچر ملتا ہے تو انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ یہ انفیکٹڈ فائل ہے یا پھر اگر میمری کے اندر وہ سگنیچر کہیں بھی مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میمری کے اندر کہیں اس وقت وائرس وائرس ریزائڈ کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں سگنیچر کیا چیز ہے signature is a binary subset of virus code it is a part of virus code that is unique for that particular virus only and hence can be used to identify the virus جس طرح ہیومنس کے اندر ہیومنس کے کئی ایسے کریکٹرسٹکس ہیں جو یونیک ہوتے ہیں دو شخص چاہے وہ ٹوینز ہی کیوں نہ ہو ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہیں میچ کر سکتے اور کئی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ نہیں میچ کر سکتے دو ہیومنس کے ہر ہیومنس کے لیے وہ ایٹریبیوٹس یونیک ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ سگنیچر جو ہے یہ کیا ہے یہ وائرس کا بھی ایک فنگر پرنٹ ہے وائرس کی جو کوڈ ہوتی ہے اس میں سے کچھ ایسا پورشن سلیکٹ کیا جاتا ہے یہ اینٹی وائرس بنانے والے کے اوپر ہے وہ کس پورشن کو سلیکٹ کرتا ہے کچھ ایسا پورشن سلیکٹ کیا جاتا ہے جو کہ اس وائرس کے اندر ہی ایگزٹ کر سکتا ہوگا اور کسی دوسرے وائرس کے اندر ایگزٹ نہیں کر سکتا یہ پورشن اس کے کریکٹرسٹکس کو دیکھتے ہوئے ڈسائڈ کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی کوڈ کا کچھ پارٹ ہے اگر وہ کوڈ کا پارٹ کسی بھی فائل کے اندر ملتا ہے یا میمری کے اندر ملتا ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے یا فائل یا میمری کے اندر وائرس ریزائڈ کر رہا ہے Firstly, signature for a virus is selected by choosing a unique part of its code. To find a virus, this code should be searched in memory and in files. If a match is found, then the system is infected. کوئی بھی اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے وہ بیسکلی تین آپریشنس پرفارم کر رہا ہے ایک ڈیٹیکشن ایک ریموول اور تیسرا پریونشن بایولوجیکل وائرسز کے لیے بھی اسی طرح سے ہی کرنا پڑتا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کیا جائے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو ریموو کس طرح سے کر سکتے ہیں آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں partition table and boot sector viruses can be removed by rewriting the partition table اور بوٹ سیکٹر کوڈ یعنی کہ کوڈ کو جس ری رائٹ کر دیں جو اسٹینڈرڈ کوڈ ہے وہ واپس وہاں پہ ریپلیس کر دیں کوئی بھی بوٹ سیکٹر یا پارٹیشن ٹیبل وائرس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اس کی کوڈ اب رہی ہی نہیں اور وہ ایگزیکیوٹ بھی نہیں ہو سکے گی if the virus is resident it may stealth stealth کا کیا مطلب ہے it will prevent other programs from writing on partition table اور boot sector by intercepting interrupt thirteen hex جب بھی کوئی اینٹی وائرس جو ہے وہ بوٹ سیکٹر یا پارٹیشن ٹیبل پہ واپس اسٹینڈرڈ کوڈ رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اگر کوئی اسٹیلتھ وائرس میموری ریزیڈنٹ ہے تو وہ اس چیز کو پریونٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ کیسے پریونٹ کرے گا اس نے انٹرپٹ تھرٹین ہیکس کو انٹرسپٹ کر لیا ہوگا جب بھی کوئی پروگرام رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو انٹرپٹ تھرٹین ہیکس کال ہوگی اس نے کو انٹرسپٹ کر لیا وہ دیکھے گا کہ بوٹ سیکٹر کے اوپر اگر رائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پارٹیشن ٹیبل پہ رائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ایسا نہیں ہونے دے گا وہ اس کو اگنور کر دے گا in case it's a stealth virus the system should be booted from a clean disk doing so will not give the virus any chance to execute or load itself اگر وہ اسٹیلتھ وائرس ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کلین ڈسک سے بوٹ کریں آف کورس کلین ڈسک سے بوٹ کریں گے اس میں کوئی وائرس نہیں ہے جب اسے بوٹ ہوگا تو وائرس بوٹ سیکٹر میں بھی نہیں تھا پارٹیشن ٹیبل میں نہیں تھا کیونکہ کلین ڈسک سے بوٹ کیا ہے تو اس صورت کے اندر وائرس میموری کے اندر ریزیڈنٹ بھی نہیں ہو سکے گا جب ریزیڈنٹ نہیں ہے تو وہ پارٹیشن ٹیبل کے اوپر رائٹنگ یا بوٹ سیکٹر کے اوپر رائٹنگ کو پریونٹ بھی نہیں کر سکے گا تو کلین ڈسک سے بوٹ کرنے کے بعد پھر مے بی آپ کا اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو ہے وہ پارٹیشن ٹیبل یا بوٹ سیکٹر پہ رائٹ کر کے واپس پارٹیشن ٹیبل اور بوٹ سیکٹر کی کوڈ کو ریکور کر سکتا ہے اور وائرس کو ریموو کر سکتا ہے میڈیا وائرسز کو یعنی کہ پارٹیشن ٹیبل یا بوٹ سیکٹر وائرسز کو ریموو کرنا کمپیریٹیولی ایزیئر ہے کیونکہ آپ کو جسٹ کوڈ واپس ری رائٹ کرنی پڑتی ہے لیکن فائل وائرسز کے اندر فائل وائرسز کے اندر جو پرابلم ہے یہ ہے کہ آپ کی جو فائلز ہیں وہ مے بی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں تو آپ اپنی فائل کو بھی ریکور کرنا چاہیں گے ایک سولوشن تو یہ ہے کہ آپ کو پتا چل کے ایک فائل انفیکٹڈ ہے تو اس کو بالکل ڈیلیٹ کر دیا جائے لیکن فائل ہو سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ہو تو اس صورت کے اندر اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا آپ واپس فائل کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائل وائرسز کے کیس کے اندر وائرس کو کس طرح سے ریموو کیا جا سکتا ہے آئیے سلائڈ پہ چلتے ہیں if the virus size is known viruses can be removed easily from file of course جو اینٹی وائرس لکھنے والا ہے وہ صرف تب اینٹی وائرس لکھ سکتا ہے جب اس کے پاس پہلے سے وہ وائرس موجود ہو وائرس کو وہ ڈبک کرے گا اس کا سگنیچر چوز کرے گا جب سارا اس کے اوپر ورکنگ کمپلیٹ کر لے گا تو اس کو آف کورس یہ بھی پتا ہوگا کہ وائرس کا سائز کیا ہے firstly the original value of the first three bytes in case of com file or the entry point in case of exe file should be restored جیسا کام فائل کے اندر ہم نے دیکھا تھا وائرس کیا کر رہا تھا وائرس فرسٹ تھری بائٹس کو ٹیمپر کر رہا تھا یا پھر ایگزی فائل کے کیس کے اندر وہ ٹیمپر کر رہا تھا اینٹری پوائنٹ کو اب جب وائرس کی کوڈ کو ڈبگ کیا ہوا ہے اینٹی وائرس لکھنے والے نے اس کو پتا ہے کہ وائرس کیا کر رہا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوگا کہ فرسٹ تھری بائٹس کو اس نے کہاں پہ اسٹور کیا ہے یا پھر اینٹری پوائنٹ کو اس نے کہاں پہ سیو کیا ہوا ہے تو جو بھی ویلو ہے وہ وہاں سے واپس ریڈ کر کے واپس اسی ویلو کو ریسٹور کر دے گا اینٹی وائرس یعنی کہ جمپ کی انسٹرکشن کو ریسٹور کر دے گا یا پھر ہیڈر کے اندر جو انٹری پوائنٹ ہے اس کو وہ ریسٹور کر دے گا the appended portion of virus can be removed by copying the of the original file file into a virus کا آپ کو سائز پتا ہے ٹوٹل انفیکٹڈ فائل کا سائز جو ہے وہ گیٹ کیا جا سکتا ہے total size minus the size of virus اتنے بائٹس وہ اٹھا کے ایک اور فائل کے اندر ایک ٹیمپرری فائل کے اندر اٹھا کے کاپی کر دے گا the virus code is not copied and میں جو وائرس کوڈ ہے اس کو وہ کاپی نہیں کرے گا جسٹ جو پروگرام کی کوڈ تھی اس کو وہ کاپی کر لے گا the original file is then deleted and the temporary file is renamed as the original file یعنی کہ اوریجنل فائل کا جو بھی نام تھا وہ نام اب ٹیمپرری فائل کو دے دیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر اوریجنل فائل کے بالکل ایگزیکٹ کانٹینٹس موجود ہیں اسی طرح سے ایک اور آسپیکٹ اینٹی وائرسز کا پریونشن ہے پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیکیشن ایسی لگتی ہے کہ سسٹم انفیکٹ ہونے لگا ہے تو آپ کا سافٹ ویئر یہ بتا دے کہ سسٹم انفیکٹ ہونے لگا ہے اور یہ اس وجہ سے انفیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ ایکٹیویٹی ڈسکنٹینیو کر دی جائے یا چھوڑ دی جائے فار ایگزامپل ایک ٹی ایس آر پروگرام بنایا جا سکتا ہے وہ T S R program interrupt thirteen کو انٹرسپٹ کر لے جب بھی انٹرپ تھرٹین یوز ہو وہ دیکھے کون سی ڈس ایکسیس ہو رہی ہے اگر فلوپی ڈس ایکسیس ہو رہی ہے تو وہ اس کے بوٹ سیکٹر کو ریڈ کرے بوٹ سیکٹر کو ریڈ کرنے کے بعد سارے سگنیچر اس کے ساتھ اس کو چیک کرے کہ اس کے اندر کہیں وائرس تو نہیں ایگزٹ کرتا سگنیچرس کو سرچ کرے اس کے اندر اگر کوئی بھی سگنیچر نہیں ملتا ویل اینڈ گڈ اگر کوئی مل جاتا ہے تو وہ یوزر کو ایک دم میسج دے دے ٹی ایس آر پروگرام کہ وائرس ہے اس ڈسک کے اندر اس ڈسک کو ریموو کر لیا جائے یا اس ڈسک سے بوٹ نہ کیا جائے تو اس طرح سے وائرس کی انفیکشن سے پہلے ہی یوزر کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انفیکشن کے چانسز ہیں تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے ڈسکنٹینیو کر دی جائے یا پھر فائل وائرسز کے کیس میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے جب بھی آپ ایک فائل کو لوڈ کرنے لگے ہیں twenty one hex by four B کو جو اینٹی وائرس ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیں لوڈ کرنے سے پہلے اس فائل کے اندر سگنیچرس کو سرچ کریں سگنیچرز نہیں ملتے ویل اینڈ گڈ باقی سارے کام سے کنٹینیو کریں لیکن اگر مل جاتا ہے تو اسی وقت یوزر کو وہ انفارمیشن دے دے کہ یہ والی فائل جو ہے یہ انفیکٹڈ ہے یوز نہیں کی جا سکتی فار یہ یوز نہیں کی جا سکتی کیونکہ انفیکٹڈ ہے اس کی وجہ سے انفیکشن آ کر ہو سکتی ہے اگر اس فائل کو رن کیا جائے اور اس فائل کو رن نہ کرنے دیں اور پھر مے بی اس فائل کو کلین کر دے یا اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیں یہ بھی کر سکتا تو آج کے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ وائرسز کس طرح سے ورک کر سکتے ہیں اور جو ٹیکنیکس وائرسز یوز کرتے ہیں بالکل آپ اس کی ریورس ٹیکنیکس اپلائی کر کے وائرسز کہ اینٹی وائرسز بھی بنا سکتے ہیں اور اینٹی وائرسز کا کیا کام ہوتا ہے وائرسز کو فرسٹلی ڈیٹیکٹ کرنا آف کورس ڈیٹیکٹ کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کون سے وائرس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے اور ہر وائرس کو ریموو کرنے کے لیے مے بی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو اسٹریٹجی کیوں ڈفرینٹ ہو اس وجہ سے ڈفرینٹ ہو کیونکہ وائرس کا سائز جو ہے وہ مختلف ہوگا تو اسی لحاظ سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو مے بی پھر اس کو ریموو کرنا پڑے گا اور ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے یہ نوبت ہی نہ آئے کہ وائرس انفیکشن ہو سکے آپ کے سسٹم میں آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ